السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر فور ٹو فور چار سو چوبیس اور یہ سبق سنتے ہی اسی وقت عمل کر لیجئے بات پر نہ رکھنا حدیث سن لیجئے ایک حدیث میں ہے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور کمزور ہو گئی ہوں کوئی عمل ایسا بتا دیجئے کہ بیٹھے بیٹھے کرتی رہا کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ سو مرتبہ پڑھا کرو اس کا ثواب ایسا ہے گویا تم اولاد اسماعیل میں سے سو غلام آزاد کرو الحمد سو مرتبہ پڑھا کرو اس کا ثواب ایسا ہے جیسے سو گھوڑوں کے برابر اس کا ثواب ہے اس کا ثواب ایسے سو گھوڑوں کے برابر ہے جن پر زین کسی ہوئی ہو اور لگام لگی ہوئی ہو انہیں اللہ کے راستے میں سواری کے لیے دے دو کتنا ثواب ملے گا اتنا ثواب ملے گا سو مرتبہ الحمدللہ پڑھنے سے اللہ اکبر سو مرتبہ پڑھا کرو اس کا ثواب ایسے سو اونٹوں کو ذبح کیے جانے کے برابر ہے جن کی گردنوں میں قربانی کا پٹا پڑا ہوا ہو لا الہ الا اللہ سو مرتبہ پڑھا کرو اس کا ثواب تو آسمان اور زمین کے درمیان کو بھر دیتا ہے اور اس دن تمہارے عمل سے بڑھ کر کسی کا کوئی عمل نہیں ہوگا جو اللہ تعالی کے یہاں قبول ہو البتہ اس شخص کا عمل بڑھ سکتا ہے جس نے تمہارے جیسا عمل کیا ہو اور پھر اگلی حدیث اور سنو جو اور زیادہ جاندار ہے حضرت ام رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں کمزور ہو گئی ہوں کوئی عمل بتلا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واہ واہ واہ واہ تم نے تو بہت اچھا سوال کیا اور فرمایا اللہ اکبر سو مرتبہ پڑھا کرو یہ تمہارے لیے ایسے سو اونٹوں سے بہتر ہے جن کی گردن میں پٹا پڑا ہوا ہو جھول ڈلی ہوئی ہو اور وہ مکہ مکرمہ میں ذبح کیے جائیں سبحان اللہ مکہ مکرمہ کا بھاؤ تو بہت زیادہ ہو جاتا ہے نا وہ مکہ مکرمہ میں ذبح کیے جائیں لا الہ الا اللہ سو مرتبہ بڑا کرو یعنی ہم ہندوستان میں پڑھیں گے تو یہ بھاؤ وہاں کا ملے گا یہ خبر رکھی ہو یہ نہیں کہ مکہ مکرمہ میں پڑھنے کو کہہ رہے مکہ میں پڑھو گے تو یہ سواب ملے گا یہ نہیں ہے آپ امریکہ میں پڑھو تو یہ بھاؤ وہاں کا ملے گا آپ ہندوستان میں پڑھو اپنے دیہات میں پڑھو کہیں پر بھی پڑھو ریٹ وہاں کا ملے گا آپ کو وہ مکہ میں ذبح کیے جائیں لا الہ الا اللہ سو مرتبہ پڑھا کرو وہ تمہارے لیے ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن کو آسمان اور زمین نے ڈھانپ رکھا ہے اور اس دن تمہارے عمل سے بڑھ کر کسی کا کوئی عمل نہیں ہوگا اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو یہ کسی گنا کو چھوڑتا ہی نہیں فوراً ختم کر دیتا ہے اور اس جیسا کوئی عمل نہیں ہے یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے اور تبرانی میں بھی ہے اور مسند احمد میں بھی ہے اب مستدرک حاکم میں بھی ہے اور مجموع زوائد میں بھی ہے اب کرنا کیا ہے بتا دوں سو مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لو سو مرتبہ الحمد پڑھ لو سو مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو سو مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو کھجور کی گٹلیاں رکھ لو یا تصویر رکھ لو اور آپ پڑھ لو بیوی پڑھ لے آپ کی بیگم پڑھ لے فوراً نیک کے مل جائیں گی اور آگے پیچھے اگر جملے ہو گئے تو بھی حرج نہیں ہے ایک ساتھ پڑھ لیا تو بھی حرج نہیں ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایسا پڑھ لیا تو بھی حرج نہیں ہے آگے پیچھے اگر جملے ہو جائے حرج کی بات نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين